واقع نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو خزائی رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نے کہا رسول صلی علیہ وسلم فرمایا مہمان نوازی تین دن ہے اور خصوصی اہتمام ایک دن اور ایک رات کا ہے اور کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں ہی ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا آپ نے فرمایا وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی میزبانی کر سکے تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میزبانی کا انتظام کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چودہ